اور ہم نے ان کے سنوہے میں جو کچھ کئی تھے سب کے اینچ لیے آپس میں بھائی ہیں تختوں پر روبرو بیٹھے